پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے جب چادر آفتاب کو لپیٹ دیا جائے گا جب تارے گر پڑیں گے جب پہاڑ حرکت میں آ جائیں گے جب انقریب جننے والی اوٹنیاں معطل کر دی جائیں گی جب جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا جب دریا پھڑک اٹھیں گے جب روحوں کو جسموں سے جوڑ دیا جائے گا اور جب زندہ درگور لڑکیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ انہیں کس گناہ میں مارا گیا ہے اور جب نامہ اعمال منتشر کر دیے جائیں گے اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا اور جب جہنم کی آگ پھڑکا دی جائے گی اور جب جنت قریب تک کر دی جائے گی تب ہر نفس کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے تو میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پلٹ جانے والے ہیں چلنے والے اور چھپ جانے والے ہیں اور رات کی قسم جب ختم ہونے کو آئے اور صبح کی قسم جب سانس لینے لگے بے شک یہ ایک معزز فرشتے کا بیان ہے وہ صاحب قوت ہے اور صاحب عرش کی بارگاہ کا مکین ہے وہ وہاں قابل اطاعت اور پھر امانت دار ہے اور تمہارا ساتھی پیغمبر دیوانہ نہیں ہے اور اس نے فرشتے کو بلند افق پر دیکھا ہے اور وہ غیب کے بارے میں بخیل نہیں ہے اور یہ قرآن کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے تو تم کدھر چلے جا رہے ہو یہ صرف عالمین کے لیے ایک نصیحت کا سامان ہے جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہے اور تم لوگ کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ عالمین کا پروردگار خدا چاہے